اللہم کل ملک لا شری کل انبیاء والی دعا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھی تھی اور آپ نے کہا میری بھی دعا یہی تھی اور آپ نے برمایا زیادہ تر انبیاء کی دعا یہی تھی لا الہ الا لہ دا الملک و لہو الحمد بید خیر محمد شہین الشین قدیر عرفات ہمارا آج کا موضوع ہے عرفات عرفات کیا ہے عرفات کا مطلب کیا ہے پہچان کی جگہ یعنی قیامت کے دن کے حساب کی جگہ محبت اور حرکت کے بعد حج کا سب سے نمایاں پہلو اور وہ حج کیا ہے عرفات کیا ہے اور وہ کیا ہے جیسے یہ ہمارا حج کا رکن اعظم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کے پاس ایک آدمی آیا اور جب آپ عرفات پہنچے اس آدمی نے آواز لگائی الحج الرفا یعنی حج تو عرفا ہی کا نام ہے آپ نے کہا حج الحم الرفا یعنی حج کا رکن اعظم جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ عرفہ ہے اور پھر اس کی فضیلت اگر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح اس کی فضیلت بتائی کہ یہ حج جو ہے یہ جو حج کا لازمی رکن ہے اور یہ رکن بہت ہو جائے تو حج ادا نہیں ہوتا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا ارپا کے دن کی دعا اور بہترین کلمات جو میں نے کہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے پھر آپ نے یہ دعا دوبارہ پڑھی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربا کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ نے کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے اس روز اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے اور فرشتوں سے پوچھتا ہے ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں یعنی اللہ کیا چاہتا ہے یہ بندے جو چاہیں گے میں انہیں دے دوں گا حضرت اللہ بن عبید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان الفات کے دن سے بڑھ کر کسی دن بہت ذلیل راندہ کی اور بہت غصے میں نہیں دیکھا گیا اور یہ شیطان کی یہ کیفیت محض اس وجہ سے ہے کہ وہ رحمت کا نزول اور اللہ کا بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دینا دیکھتا ہے سوائے کے کہ جو اس کی کیفیت بدر میں دیکھی گئی تھی یہ اس دن اس نے شیطان نے جبراہیل کا فرشتوں کی سفید ترتیب دیتے ہوئے دیکھا تھا یعنی کہتے ہیں کہ شیطان اپنے بال توڑتا ہے اپنے سب میں مٹی ڈالتا ہے کہ یہ کیا ہوا میں نے تو ان انسانوں پر اتنی محنت کی تھی اور یہ رب کے آگے سچی توبہ کر کے معافی مانگ کر دوبارہ سے جانم سے آزاد ہو گئے ہیں اور یہ جنت کے راہی بن گئے ہیں عرب سے روایت ہے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا جب عرفے کا دن ہوتا ہے یہ بہت بصیرت کی چیزیں یہ آپ یاد رکھیے گا ہو سکتا ہے میں آپ سے سوال میں پوچھ بھی لوں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا سمجھنا ہے سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جب اکبر کا دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے یعنی عام حالات میں اترتا ہے نا لیکن اس دن اللہ تعالیٰ آس کی طرف خود نیچے آسمان دنیا پہ اترتا ہے فرشتوں کے سامنے ان پر بخر کرتا ہے فرماتا ہے میرے بندوں کو دیکھو وہ میرے پاس پڑا گندا بال گرد آلود اور دور کی راہ سے چلتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں میں تم کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا یعنی کو گواہ بنا رہے اللہ فرشتوں کو پھر فرشتے کہتے ہیں اے ہمارے رب فلاں شخص گناہ کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے فلاں فلاں عورت گناہ کرتے ہیں اللہ عز و جل فرماتے ہیں میں نے ان کو معاف کر دیا رسول اللہ نے فرمایا عرفے کے دن اب غور سے سنیے گا جس کس سے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں کسی دوسرے دن آزاد نہیں کیے جاتے اور اب انس بن مالک سے ایک مرغی میں اس کو دیکھ کے حیران ہو رہی تھی کہ اللہ کا کتنا پیار ہے اپنے مہمانوں سے کہ یہ میرے ضعیف و رحمان آئے ہیں میرے میزبان میں ان کا میزبان ہوں اور میں اپنے مہمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں یعنی اللہ نے جب یہ اللہ کہتا ہے نبی نے یہ بتایا کہ پھر فرمایا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے نفس اور تمام مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کی مغفرت کروا کر دی خواہ ان کے گناہ زمانے کے دنوں کے برابر ہوں ریت کے ذروں کے برابر ہوں پانی کے قطروں کے برابر ہوں سمندر کی جھاگ کے ہی برابر ہوں اب آپ دیکھیں کتنا اللہ کا احسان عظیم ہے اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھنے لگے کہ پیارے نبی کیا یہ خاص کے دن کے لیے خاص ہے پیارے نبی نے کہا ہاں یہ اربا کے دن کے لیے خاص ہے اور یہ قیامت تک یہ خاص رہے گا یعنی قیامت تک ہر اربا کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو ایسے ہی گناہوں سے آزاد کرے گا تو یہ فضیلت جو ارپا میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی کہ جس میں ہم نے چوتھا کلمہ پڑھا اور چوتھا کلمہ پہ آئے نبی نے کہا یہ انبیاء کی دعا ہے نا یہ تو ہماری توحید جو ہے یہ ایمان اور عبادات کی بنیاد ہے لبے کے ذریعے ہمیں تجدید عہد کیا تھا اعتراف بھی کیا تھا ہم نے من منا حقیقی کو یہ ارباد بتایا کہ آج تیری قرب کی لذت پانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے ہیں مجھے یوں لگتا ہے کہ جب ہم میں بھی جب جا رہے ہوتے ہیں نا تو اللہ کی قرب کی لذت پانے کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں محبت کی داستان میں سوچ رہی تھی طویل بھی ہے اور مختصر بھی ہے اس میں لذت بھی ہے اور شوق اور وارفتگی بھی ہے آئزی بھی ہے اور تکمیل دین بھی ہے اور اتمام نعمت بھی ہے یوں لگتا ہے کہ یہ دن رب کو منانے اور اس کی رضا کا دن ہے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح مینا میں نماز فجر ادا کی حسن فرمایا احرام باندھا احرام کے لیے نکل کھڑے ہوئے اچھا یہ بات میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ رکن اگر ادا نہ ہو تو یہ حج ادا نہیں ہوتا اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے ان کا ردیف تھا ان میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور اٹھنے کی لگام آپ کے ہاتھ سے گر گئی آپ نے ایک ہاتھ سے اس کی رسی کو پکڑا اور ایک ہاتھ کو بلند کر کے دعائیں شروع کی اچھا یہ جب جب ہم الفاظ پہنچتے ہیں اور ہم جب احرام باندھا ہوا ہوتا ہے آپ تھوڑا سا ریسٹ بھی لے لیتے ہیں تو اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا آپ گئے تھے آپ نے حج کا خطبہ دیا آپ اٹھنی پہ سوار تھے اور آپ یہ بھی سوچ کے حیران ہو لوں گی کہ اللہ کے نبی اونٹنی پہ کیوں سوار تھے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قائد تھے آپ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ سب کو پتہ چل جائے کہ آج حج کیسے کیا جائے گا اور مجھے کیا کیا باتیں ان کو سمجھانی ہے دوپہر کا وقت زبان شروع ہوتے ہی حضور نے اپنی اونٹنی قصبہ کو لانے کا حکم دیا آپ کے لیے قصبہ پر کجاوا ڈالا گیا اتنا زوال ہو کر آپ وادی ارفات کے بس میں تشریف لائے اور لوگوں کے سامنے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا اچھا آپ سب لوگ جو بھی یہاں پر موجود ہیں اس وقت آپ ایک بات کی یاد رکھیے گا آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے آپ بھی حج کرنے جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری چیزیں آپ کی نگاہوں کے سامنے موجود ہوں گی اور آپ بار بار ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوں گی اور سوچ رہی ہوں گی کہ رب العالمین ہم لوگ تو عاشق جو ہیں عاشقوں کا ہجوم بھی ہو رہا ہے اور لوگ سفر بھی باندھ رہے ہیں ہم تو گھر میں ہیں اور گھر میں لبیک کہہ رہے ہیں لیکن تمنا دل میں مچل رہی ہوتی ہے نا کہ جب تک پہ پہنچنا تو تو کہنا کہ آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا یعنی آپ کی آرزو اور تمنا آنسو بن رہی ہوگی اور آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ میں تو وہاں پہنچی نہیں ہوں اور یہاں بیٹھ کے ہم الفاظ کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن پتا میں یہ بات کیوں بتا رہی ہوں رضبا تبو کا موقع تھا مگر میدان جہاز میں نکلنا اس سے بھی زیادہ افضل تھا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے راستے میں یہ بخار مسلم کی جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں کہ آپ نے فرمایا مدینے میں ہمارے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ نہ نکلے نہ انہوں نے کوئی منزل طے کی نہ کسی وادی میں اترے مگر ہمارے ساتھ ساتھ شریک تھے ہمارے ساتھ ساتھ شریک سفر ہیں اجر میں بھی شریک ان کو مرد نے روک لیا یا عزرے معقول نے جو گئے تھے وہ لاکھوں اور جو رہ گئے وہ کروڑوں تو اس وقت میں اور آپ ان کروڑوں میں شامل ہیں کچھ جانے والوں میں لاکھوں میں سے ہوں گے اور کچھ ہم جیسے پیچھے رہنے والے کروڑوں میں سے ہوں گے جو اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا ہوگا اور خطبہ آپ نے کس طرح خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے یہ ساری بات فرما دی کہ جاہلیت کی تمام رسومات جو ہے میرے قدموں کے نیچے ہیں میں اس وقت آپ کے سامنے وہ جت الوداع کا خطبہ نہیں پڑھوں گی لیکن آپ ضرور آج نہیں تو کل ورنہ ارپا کے دن تو آپ سب ضرور حضرت الوداع کا خطبہ پڑھیے گا اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ پیارے نبی نے کتنا بہترین قانون جو تھا اللہ تعالی کے ذریعے سے اللہ نے آپ کو سکھایا اور پیارے نبی نے وہ خطبہ دیا اور خطبہ دینے کے بعد آپ کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا یعنی اس آیت نے پوری امت کے لیے جشن عید کا سما پیدا کر دیا ایک یہودی نے سے کہا اگر یہ آیت ہم پر اتر تو ہم تو یوم عید منا لیتے چلو تمہر نے جواب دیا مجھے خوب یاد ہے یہ آیت کہاں اتری اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے جمعے کا دن تم عرفات میں تھے یعنی یہ بخاری کی حدیث ہے یعنی یہ خطبہ آپ وسلم نے دیا بہت ہی حیرت انگیز اور عبرت ناک منظر تھا اور خطبے سے فارغ ہو کر رسول وسلم نے بلال کو اذان دینے کا حکم دیا انہوں نے اذان دی یعنی اب ہمارا عملاً وہ عرفات کے دن کے وہ کام شروع ہو گئے جو ہمیں کرنے تھے آپ نے اذان بھی تکبیر کی اور آپ نے زور کی دو رکاتے پڑھائی آپ کو پتا کہ ماں دو جمع سلاطین کرتے ہیں اور کثر نماز پڑھتے ہیں اور دو جمع نمازوں کو ملا دیا جاتا ہے پہلے اذان بھی تکبیر کہی اقامت کہی اور پھر آپ نے نماز پڑھائی دو رکاتے پھر دوبارہ تقبیر کہی اور آپ نے اثر کی دو نماتے رکاتے پڑھائی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ نے اور کوئی نماز نہیں پڑھی آپ کے ہمراہ مکہ بھی تھے انہوں نے بھی کثر اور جمع کر کے زور اثر کی نمازیں ادا کی اب کچھ لوگ خیموں میں ہوں گے ہر کوئی تو وہاں نہیں جا سکا ہوگا نمران مسجد نمرا میں تو وہ اپنے اپنے خیموں میں ادا کریں گے وہاں اگر لوگ جماعتیں کرا رہے ہوں گے تو وہاں بھی مل کے پڑھ لیں گے یا اگر آپ کے قبیلے والے یا آپ کے گروپ والے جس طرح آپ کو گائیڈ کریں گے آپ ویسے کر لیں گے لیکن میں آپ کو وہ بات بتا رہی ہوں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا نماز جب مارے ہوئے تو آپ اڑنے پر سوار ہوئے اور آپ وقوف ارپا کے لیے تشریف لائے اچھا اس دوران جو ہے نا مطلب یہ ہوتا تھا کہ عمومی طور پہ لوگ روزہ رکھتے تھے نا جیسے ہم لوگ جو حج میں نہیں جاتے ہم تو عرفے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے روزوں کا بھی اجر مل جائے گا ہمیں تو اب لوگوں نے یہ سوچا کہ پتہ نہیں یہ جو ان کا روزہ ہے کہ نہیں تو حضرت ام فضل نے جو حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ تھی حضرت نمونہ کی بہن تھی یہ ساری عورتیں بڑی سمجھدار ہوا کرتی تھی آپ کے دودھ کا پیالہ بھیجا آپ نے موقف میں کھڑے کھڑے تمام لوگوں کی نگاہوں کے سامنے پیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آپ روزے سے یعنی حاجی جو ہے وہ روزہ نہیں رکھے گا یہ بات طے یہاں پہ جو رہنے والے ہیں وہ روزہ رکھیں گے لیکن حج پہ جانے والے حاجی جو ہیں وہ عرفے کے دن کا روزہ نہیں رکھیں گے یوم آپ نے فرمایا یوم ارفا ہی حج کا دن ہے جس نے صبح کی نماز سے قبل یہاں وقوف کر لیا اس نے حج کو پا لیا پھر آپ نے اپنی اونٹنی کا رخ پتھروں کی طرف تھا جب لے مشاعت آپ کے سامنے تھا اب آپ نے کام کیا کیا کہ اپنا رخ قبلے کی طرف کر لیا اب آپ اس بات کو بھی دیکھیے اور سمجھتی جائیے کہ ہم جو یہاں پر بیٹھ رہے ہیں اور ہم دعاؤں کی بات کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے کیا کیا خطبہ دلوایا اور یہ آیت کیوں اتاری اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو بہت اہم بات یہ لگ رہی ہے یہ تو سفر تو سفر محبت ہی ہے لیکن عرفات کے دن کا اس محبت والے سفر سے کیا تعلق ہے اس کا نام عرفات ہی کیوں ہے تو آپ کو یہ لگے گا کہ اللہ رب العالمین جو ہے اس دن کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور اللہ رب العالمین یہ چاہتا ہے کہ بندے جو ہیں جب اس کے سامنے آ جائیں تو وہ کیا کیا کریں جیسے آپ پیارے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ آج ہی بخشا جاتا ہے اور جس کے لیے آج ہی دعا مانگتا ہے وہ بھی بخشا جاتا ہے مستدرک کا حاکم کی یہ روایت ہے تو آج کا دن تو اللہ کو منانے کا دن ہے آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ میدانی حشر کا نمونہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ نے عزت انعام نام کی یاد پڑی ہوگی نا کہ جب اللہ نے ہماری روحوں کو پیدا کیا تھا اور پوچھا تھا کہ اللہ رب بے کو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمہاری ساری روحوں نے اقرار کیا تھا بلا شاہد رب اللہ ہم گواہی دیتے ہیں گویا یوم میں عہد بھی ہے کہ یہاں ہماری روح نے اقرار کیا تھا اور یہی ہمیں کھڑے ہو کر حساب دینا ہے میدان اشر کا نمونہ ہے آنکھ بند ہونے کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے الفاظ کے میدان میں آج میں اور آپ کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے ایک ہی لباس ہے لاکھوں بندے ہیں فقر بیچارگی کا پیکر بنے کھڑے ہیں طویل عریض میدان ہے لاکھوں انسان ہیں ایک ہی انداز کا لباس پہنے ہوئے ہیں اور عز اور احتیاج کی تصویر بنی ہے صرف اپنے اللہ کی طرف قبلہ کے ابلا کے متوجہ کھڑے ہیں اور یوں لگا جیسے کہ میں اور آپ بھی میدان اشر میں پہنچ گئے آنکھوں سے دیکھا ہوا منظر ہے لاکھوں لوگ کھڑے ہیں اور ایسا عبرت انگیز منظر ہوتا ہے اور اندر ایسا انقلاب آتا ہے کہ چند لمحے الفاظ میں ٹھہرنے کے بعد حج کا رکن تو ادا ہو جاتا ہے لیکن میں اور آپ میدان اشر میں پہنچ کر اپنی آخرت کو ضرور یاد کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اللہ کو حساب دینا ہے کہاں کہاں غلطیاں کی کہاں کہاں کوتاہیاں کی کیا کیا چیز مجھے چھوڑنی تھی نہیں چھوڑ پائی کیا کیا کام کر لینے کے تھے جو نہیں کر پائی آج مجھے یہ سارے کام کرنے تو یہ جو الفاظ کا دن ہے نا میرے اور آپ کے لیے جس کے لیے میں آپ آپ کے آپس میں بات کر رہے تھے کہ میں اور آپ اللہ کو منائیں گے کہ اللہ جی میں نے بہت غلطیاں کر کے آپ کو ناراض کیا اللہ جی اب مان جائیں وہ جو بہلول کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک دن وہ بازار میں کھڑا ہوا تھا تو ہارون رشید کا ماں سے گزر ہوا ہارون رشید کہنے لگا بہلول بہلول کو دانا بہلول کہاں کرتے تھے افسانوی شخصیت لیکن بھارت کیا کر رہے ہو یہاں بازار میں بازار میں تمہارا کیا کام ہے کہا اللہ اور بندوں کی سلا کرا رہا ہوں کہا پھر کیا نتیجہ نکلا کہا اللہ تو مان رہا بندے نہیں مان رہے پھر کچھ دن بعد دیکھا تو قبرستان کے پاس بیٹھے میں پوچھا بہلول یہاں پر کیا کر رہے ہو کہا بندے اور اللہ کی سلا کر آ رہا ہوں کہا کیا انجام نکلا کہا بندے تو مان رہے اللہ نہیں مان رہا کیوں گے جان نکلنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد ہم سب کہیں گے اللہ جی مان جائیے اس وقت اللہ نہیں مانے گا آج اللہ کو منانے کا دن ہے آج اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے کیسے منائیں گی کیسے التجائیں کریں گے کیسے گی مجھے تو بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایک موقع دے دیا کہ میں اور آپ آج کے دن اپنے اللہ کو منا لے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سوچیے کہ اس وقت کی گرمیاں مرلی پہ آپ سوار ہیں یعنی اگر ایک ڈیڑھ بجے بھی وہ خطبہ ختم ہو گیا ہوگا اور آپ آ گئے تھے اور آپ نے اپنا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر لیا تھا اور کے کی طرف دعا مانگ رہے ہیں ہاتھ آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں سینے کی طرف آپ کے ہاتھ میں اٹھے ہوئے تھے اور آپ رو رو کر اللہ تعالی سے دعائیں مانگ رہے تھے آپ نے فرمایا یوم اطبا کی دعا تمام دعاؤں سے بہتر ہوتی ہے میں سوچنے لگی آج کی تصویر بنے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا منظر دکھائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عاجز کون ہوگا جس کو اتنی نعمتیں اللہ نے دی ہوں اور جن سے اللہ نے اتنا پیار کیا ہو ان کو تم تو بون اللہ پتا بھی ہوں نہیں اللہ اگر تم میرے نبی کا اتباع بھی کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا تو اللہ کے نبی خود کیا کر رہے ہیں کتنا لمبا وقفہ تھا اور کتنے لمبے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہی تھی بالکل یوں لگ رہا تھا کہ مانگنے کا دن ہے اور اس کی تصویر بنے ہوئے ہیں ایک بھکاری کی طرح ہاتھ پھیلا پھیلا کے مانگ رہے ہیں آپ یوں سمجھ لیجئے آج کا دن آج کا نچوڑ ہے اور یہ مبارک دن زندگی کا حاصل ہے اس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دے ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دے قدم قدم پر تجھے صدا نہ دوں اگر تو کیسے کاٹوں گی عمر کا یہ سفر اور پھر لمحہ اگر ضائع ہو گیا تو وہ ہم جو شیر پڑھتے ہیں نا وقت پر کترا بھی بہت ہے ابر خوش انجام کا جل گیا کھیت پھر برسا تو کس کام کا اس بعد میں مانگ لیں گے ابھی تو میں بہت تکی ہوئی ہوں ابھی تو میں تھوڑی سی دیر لیٹ جاؤں سا میں آرام کر لوں ہاں بیمار کے لیے رخصت ہے آپ تک گئی ہیں آپ بیٹھ جائیے آپ سائے میں آ کے بیٹھ جائیے تھوڑی دیر بیٹھ بھی سکتی ہیں لیٹ بھی سکتی ہیں لیکن ان اوقات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قیمتی بنایا تھا اور آپ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اسی طرح آئسی کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کریں جب یہ ہم نے پڑھ لیا کہ حاجی جس خود تو اس کی مغفرت کی دعا مانگتا ہے ہو ہی جاتی ہے کسی اور کے لیے بھی مانگتا ہے تو اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پیارے نبی نے لا الہ الا اللہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد بید الخیر و اللہ کل شہین قدیر کے بعد اور کلمات کا کچھ اضافہ کیا تھا اور وہ میں ترجمہ پڑھتی ہوں ویسے تو اللہ کل بھی نورم وپی صدری نورم وپی سمی نورم بسری نورم یعنی یہ دعا بھی مانگی کہ اللہ نور مکمل کر دے اے اللہ میرا سینہ کھول دے میرے کاموں کو آسان کر دے واؤز کا میرے بسواسی صدر میرے بس بسے دل کے بس بسے بھی ہو جائیں دور کر دے بشداد دل امر میری پریشانیاں بھی دور کر دے وفیت نہ دل قبر میری قبر کی آزمائشیں دور کر دے اللہ انی اعوذ بک من شر ما یلج فی اللیل و شر ما یلج فی نہار اللہ رات اور دن کے شر سے بھی اپنی پناہ میں رکھ بشر ما تحب بی ریحا بشر بوائی کے دہر اے اللہ ان ہواؤں کے شر سے بھی بچا اور محلکات زمانے کے شر سے بھی بچا اور آپ دعائیں کرتے جا رہے تھے آپ کو اپنا ہوش نہیں تھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے کہ میں نے جب دعائیں کیا کرتے تھے نا تو آپ کی زیادہ مبارک بھی گرتی جاتی تھی اور آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا دعا مانگ رہے تھے اللہ کا تسمہ کا نامی اے اللہ تو میری بات سن رہا ہے میرا مقام تیری نگاہوں کے سامنے ہے میرے کھلے چھپے سے سب سے تو واقف ہے سے میری کوئی بات پوشیدہ نہیں میں مصیبت کا طلبگار اور ہراساں اپنے گناہوں کا اقرار ہے اعتراف ہے میں تجھ سے مسکین کی طرح مانگتا ہوں ذہنی گناہ گار کی طرح گڑاتا ہوں ڈرا سہما تکلیفوں میں مبتلا تجھ کو پکارتا ہوں جس کی گردن تیرے آگے خم ہے جس کا جسم تیرے آگے خوار ہے جو تیرے آگے ناک رگڑ رہا ہے جس کی آنکھوں سے آنسو ربا ہے اے اللہ اے میرے رب مجھے اتنا بدبخت نہ بنانا کہ سے مان کر بھی محروم رہوں میرے مہربان کرنے والے رحم کرنے والے بن جا اے بہترین ذات جس سے مانگا جائے اے بہترین عطا کرنے والے آپ سوچیں کہ کس طرح کے ساتھ جو دعائیں آپ کا دل چاہے آپ درو شریف پڑھیں آپ استقبال پڑھیں آپ کا دعاؤں کے جتنی دعاؤں کی لسٹ آپ کے پاس ہے آپ مانگتی جائیے اور آپ کا سر اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے اللہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے بار بار آپ ان دعاؤں کو دیکھے گا اور آپ کو یہ لگے گا کہ کیسی کیسی دعائیں جو اللہ کے نبی نے مانگی بڑی اچھی دعائیں لگتی ہیں مجھے کہ اللہ میں کا کا من خیر مسال بھی نبیوں کا صلی اللہ وسلم کا منشر بھی نبیوں کا صلی اللہ وسلم اے اللہ میں تجھ سے خیر کا سوال کرتی ہوں جو تجے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور اس دن کے کے کے تمام چیزوں سے سے تیری تیری پناہ پناہ چاہتی ہوں جس نبی نے چاہی پھر ظلمنا انفسنا آپ نے حضرت آدم پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا اور اگر تمہاری مغفرت نہ فرمائے ہم پر رحم نہ کھائے تو ہم پر سراسر گھاٹے میں پڑ جائیں گے پھر آپ کو اپنی نماز والی دعا یاد آتی ہے ربی السلاتی ممی ضروری آتی ربا نام تھا دعا اللہ یہ ساری نسلیں اللہ ہماری نسلوں کو بچا لے اللہ پوری دنیا لگی ہوئی ہے ان کو بہکانے میں اور ان کا دل بار بار یہ چاہتا ہے کہ ان کو نکال کر ہم روا ان سب کو پھیر کے ہم لے جائیں کفر کی طرف اللہ تو ہمیں بچا لینا اے اللہ تمہاری پوری قوم کو بچا پوری امت کو بچا اس لیے کہ آج کے دن میں اور آپ اکٹھے ہیں آج کے دن میں نے اور آپ نے سب نے ایک جیسے لباس پہنے ہوئے آج کے دن کی اجتماعیت اتنی بڑی اجتماعیت ہے یہ عالمگیر اجتماعیت ہے پوری دنیا کو حبت ہو رہی ہے کہ اتنے مسلمان کیسے اکٹھے ہو گئے یہ امت ہے اللہ کے نبی یہ امت بھائی اکٹھا کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جتنے سر اکٹھے ہو جائیں نمازیں بھی دو اور اثر اور زہر ملا کے اکٹھی کر دو مغرب تک مقوف عرفہ ہے آپ کو پتہ ہے مغرب کا سورج غروب ہو رہا تھا اور آپ اس وقت تک موجود تھے دعائیں مانگ رہے تھے جب غروب ہوا ہوا اور آپ جانے لگے تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی نماز آپ نے کہا نماز آگے ہے یعنی مغرب اور عشاء تو ہم جا کے مزلفہ میں پڑھیں گے یہاں تو بس ہم نے یہی دعائیں مانگنی ہے یا تو ہم نے آئی کی تصویر بننا ہے یا تو ہم نے یعنی ایک شخص آیا اور کیفیت یہ تھی کہ وہ بھوت دراز سے سفر کر کے آتے تھے ہمارے طرح کوئی جہاز تو ہی نہیں اس زمانے میں زامرین بالکل زامرین کی بات آتی کہ دبلے پتلے ان کے اونٹ بھی ہو جاتے تھے اللہ کے نبی چل کر آئے ہوں یہاں پہنچا ہوں اتنی دیر ہو گئی آپ نے کہا تو لاٹھی بھی پھینک دے گا نا اگر الفاظ میں تو تیری حاضری ہو جائے گی یعنی ایک بندے کا سر بھی اتنا ہے اس کے وہاں پہنچ جانا اس کی کوشش کر لینی کہ بھی اللہ اتنی قدر کرے گا کہ پہنچتے پہنچتے اس نے اپنی لاٹھی بھی پھینک دی تو میں نے ہاتھ میں لاٹھی پھینک دی اپنی اللہ کے نبی آتے آتے اتنی دیر لگی آپ نے کہا تیرا حج ہو گیا تیرا حج ہو گیا تو نے کا رکن اعظم ادا کر لیا آپ سوچیں اللہ کیا کیا سکھانا چاہتا ہے اللہ ہمارے اندر کیا کیا تبدیلی لانا چاہتا ہے اللہ ہمیں کیسے آئزی کی تصویر بنانا چاہتا ہے اللہ ہمیں کیسے اپنا بنانا چاہتا ہے ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ گھر والا کس کس کو ملا اور میں بیٹھ کے سوچ رہی تھی کہ کون کون منا کے آیا کون کون رب کو راضی کر کے آیا کون کون آئی کی تصویر بن کر آیا اور کیا کیا تجدید عہد کر کے آیا یہ عرفات عام دن ان کا دن نہیں ہے یہ جو پہچان کا دن ہے نا یہ جو تجدید عہد کا دن ہے نا یہ جو مساق کا دن ہے نا یہ جو اشر کا دن ہے نا یہ میرے اور آپ کو سوچنے کا دن ہے میں نے اس دن کے لیے کیا کیا تیاری کر لی ہے اور مجھے اب کتنی تیاری میری باقی ہے خالی دیکھ لینے سے کچھ نہیں ہوگا بہنوں کچھ کر لینے سے ہی کچھ ہوگا کیا کیا کروں گی کیا غلطیاں اپنی چھوڑوں گی آپ کو تو پوری امت مسلمہ نظر آئی ہوگی آپ جب عرفات کے میدان میں کھڑی ہوں گی نا آپ کو لگے گا یہ ساری سودی معیشت یہ کیسے ٹھیک ہوگی اللہ جی میں میں تو تھوڑی سی کوشش کروں گی کروں گی ضرور کروں گی لیکن تو پورے نظام کو بدلنے والا ہے اللہ جی یہ سودی معیشت ختم کر دے اے اللہ یہ بے حیائی کے چنگل میں پوری دنیا ڈوبتی چلی جا رہی ہے تو سب کو نکال دے تو اب میں اسلامی نظام کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے والا بنا دوں میرے مالک میں آج کے دن یہ آئے تاری الیوم اکمل تو لکم دین کو لکم الاسلام دینا تو ہم سے راضی ہوا تو نے اسلام کی نعمت ہمیں عطا کی کہ ہم اسلام کے زیر سایہ زندگی بسر کریں اے اللہ یہ کفر یہ باطل یہ کیا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے کہ مسلمان کفر کے زیر سایہ زندگیاں گزارے یہ بات یہ چاہتا ہے کہ اسلام مغلوب ہو جائے یہ باتیں یہ چاہتے ہیں سارے ادیان باطلا کہ اسلام کو نیچا کر دیں نہیں اسلام تو غالب ہونے کے لیے آئے وکل مت اللہ اللہ نے کہا علیم اکمل تو لکم دین حکم تو میں نے مکمل کر دی ہے اسلام کی نعمت میں نے طے مسلمانوں تمہیں دے دی ہے اب اس کا غلبہ تم نے کرنا ہے تم نے سارے باطل نہیں باطل کو ساغر ہوں یعنی انہیں نیچا کر دینا ہے نہ نور اللہ یہ سب چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کے پوپوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے وم نور المشرکون ولو کرے الکافرون اور اللہ تو اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا چاہے کافروں کو کتنا ہی برا رہے یہ آیت اتارنا اور اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا کہ ہمیں خوب یاد ہے کہ آیت کب اتری تھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ دینا عرفات کے میدان میں کتنے سبق مجھے اور آپ کو دے کے گیا اور کیا کیا کچھ مجھے اور آپ کو یاد دلا کے گیا ہم تو ایک دن پہلے مینا کے اندر ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے اور ویٹنگ روم میں بیٹھ کے سوچ رہے تھے کہ ہمیں ارپا کا دن کیسے گزارنا ہے الحمد للہ آج اللہ نے یہ موقع مجھے اور آپ کو دے دیا کہ میں نے اور آپ نے یہ غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ جب میں ارپا کے دن کھڑی ہوں گی تو مجھے کیا کیا دعائیں مانگنی ہوں گی اور وہ جو میں آپ کے سامنے یہ حدیث رکھ رہی تھی نا کہ یہ گئے تو نہیں ہے لیکن تمنا آنسو بن کر گر رہی تھی بار بار کہ اللہ جی وہ چلا میں رہا جاتا ہوں لیکن دعائیں تو اللہ ہر جگہ سنتا ہے اللہ تو نانو من حبل الورید وہ تو میرے اور آپ کی رگے گردن سے بھی قریب ہے وہ تو مجھے اور آپ کو پتہ نہیں کیا کیا سنوانا چاہ رہا ہے اے میرے اللہ تو جو جا رہے ہیں ان کی کو حج مقبول بنا دے مبرور بنا دے جو رہ گئے ہیں اے میرے پیارے مہربان اللہ ان کو بھی اس نیت کا حجر عطا کر دینا ہم ویسے تو حج نہیں کر پائے لیکن ہمارے دل اور تمنا تو یہی ہے نا کہ جیسے ہم بھی میدان عرفات میں کھڑے ہیں اور میں اور آپ بھی یہ دعائیں مانگ رہے ہیں بڑی اچھی دعائیں ہیں آپ ان دعاؤں کو اگر آپ کا موقع لگے نا تو آپ ضرور پڑھیے گا آپ ان دعاؤں کو یاد کرنے کی کوشش کر لیں بہنوں مشکل نہیں ہے آپ دعاؤں کا پرنٹ آؤٹ نکالیں آپ ان دعاؤں کو روزانہ پڑھنا شروع کر دیجئے آپ کو لگے گا کہ آپ آئی کی تصویر بنے بیٹھے ہیں اور میں اور آپ یہ دعائیں مانگ رہے ہیں آپ کو لگے گا کہ آشکوں کا ہجوم ہے اور ان ہجوموں میں میں بھی کھڑی ہوں تو ٹھیک ہے وہ دعا تو عرفہ کی جگہ تھی لیکن میں اور آپ اگر اس ارپا میں نہیں کھڑے تو جہاں میں اور آپ کھڑے ہیں وہ ہم دعائیں تو مانگ سکتے ہیں اللہ آپ سب کو حج مقبول عطا کرے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج مقبول عطا فرمائے اب اس سلسلے میں اگر آپ میں سے کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو ضرور کر لیجیے